السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید جیسا کہ ہمارا معمول ہے پہلے پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلا لیکچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا ملٹیپل انہیریٹنس سے کہ اگر کسی چیز میں جس اینٹی کو ہم ماڈل کر رہے ہیں اس میں اس کی خصوصیات دو ڈفرنٹ اینٹی سے آ رہی ہیں تو ہم اسے کیسے ماڈل کریں گے جیسے مرمیٹ کی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ پارٹلی وہ فش کی کریکٹرسٹک بہیو کرتی ہے اور پارٹلی وومن کی تو ہمارے پاس یہ دو ایک پری ایگزٹنگ کلاسز تھیں فش کی اور وومن کی اور ہم نے ان دونوں سے انہیریٹ کر کے یہ مرمیٹ کی کلاس بنائی this is called multiple inheritance multiple inheritance میں ڈس ایڈوانٹیج ایک تو یہ ہے کہ ماڈلنگ کمپلیکس ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انڈرسٹینڈنگ ماڈل کی ڈفیکلٹ ہو جاتی اور پھر اس کے کچھ اپنے ریلیٹڈ پرابلمس بھی ہیں اور اس کے ریلیٹڈ پرابلم یہ تھے کہ جب ایک اینٹی دو پری ایگزٹنگ کلاسز سے انہیریٹ کر رہی ہے تو اس کے پاس ان دونوں کلاسز سے آبجیکٹس سوری آپریشنس اور ایٹریبیوٹس انہیریٹ ہوتے ہیں اور اگر ان دو بیس کلاسز میں کوئی ایٹریبیوٹ یا کوئی آپریشن کامن ہے تو وہ اس ڈیرائیوڈ کلاس میں دو آپریشنس آ جاتے ہیں جیسے فش بھی کھاتی ہے وومن بھی کھاتی ہے تو مرمیڈ کے پاس دو ایٹ کے آپریشن انہیریٹ ہو گئے تو جب مرمیڈ نے ایٹ کرنا ہے تو کون سا کرے so this is one problem with multiple inheritance دوسرا پرابلم ڈائمنڈ شیپ پرابلم کہلاتا ہے جی یا ڈائمنڈ پرابلم کہلاتا ہے اس میں جو نئی کلاس ہم بنا رہے ہیں وہ دو کلاسز سے انہیریٹ کر رہی ہے اور یہ دو کلاسز ان ٹرن کسی ایک کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہیں so that is diamond this is the top level base class this is the intermediate level two base classes and this is the class that is being derive from these two intermediate base classes اب اگر بیس کلاس میں کوئی میتھڈ ہے کوئی ایٹریبیوٹ ہے تو ان دو بیس کلاسز کی وجہ سے دوبارہ اس ڈیرائیو کلاس میں آ رہا ہے سو ڈائمنڈ پرابلم کا سولوشن جو تھا وہ بعض پروگرامنگ لینگویجز تو یہ سچویشن الاؤ ہی نہیں کرتی ایرر دے دیتی ہیں اور بعض میں پروگرامنگ لینگویجز فیچر ایسے دیتی ہیں کہ ڈبل ڈیریویشنس نہ ہو یعنی ایک ہی فیچر دو ڈفرینٹ روس سے ڈرائیو کلاس میں نہ آئے اس کے بعد ہم ایسوسیشنس پہ چلے گئے تھے ہم نے دیکھا تھا کہ کلاس لیول کے اوپر صرف ایک ہی ایسوسیشن ہے دیٹ از انہیریٹنس اور اس کے بعد آبجیکٹ لیول کی ایسوسیشنس ہیں جس میں سمپل ہیں ایسوسیشنز ہیں پھر اس میں انری ایسوسیشنز تھی بائنری ایسوسیشنز تھیں اور پھر کمپوزیشن اور ایگریگیشن تھے سمپل ایسوسیشنز جو ہیں وہ یہ ہیں جہاں پہ ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ سے کوئی سروس چاہیے ہے تو وہ اسے ریفر کر کے کہتا ہے کہ جی آپ یہ مجھے سروس دے دیجیے دس از سمپل ایسوسیشن دو انڈیپینڈنٹ آبجیکٹ اور ان کے درمیان انٹریکشن جو ہے وہ سمپل ایسوسیشن کہلاتی ہے اب یہ ایسوسیشن دو طرح کی ہو سکتی ہیں ایک تو نیویگیشن بیسڈ ہے کہ یہ کلاس اس کلاس سے کوئی سروس مانگتی ہے ون وے ایسوسیشن اور اگر یہ کلاس بھی اس کلاس سے کوئی ایسوسیشن مانگ رہی ہے تو یہ ٹو وے ایسوسیشن ہو گئی so type of association is based on navigation اور ایک دوسری کلاسیفیکیشن بھی ہم ایسوسیشن میں کرتے ہیں the number of objects involves in association اگر ایک ایسوسیشن میں دو آبجیکٹس انوالوڈ ہیں تو بائنری ایسوسیشن کہلاتی ہے اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو اینری کہلاتی ہے اگر تین ہے تو ان کے لیے اسپیشل نام ٹرنری کا دیا گیا ہے لیکن تھری اور آن ورڈ جو ہیں وہ ساری اینری ایسوسیشن کہلاتی ہیں n ary associations normally real life situation میں ارائز ہی نہیں کرتی ہیں ایٹ موسٹ ہم ٹرنری ایسوسیشنس تک جاتے ہیں جس میں تین آبجیکٹس انوالو ہوتے ہیں اور اس کی ہم نے ایگزامپلس دیکھی تھیں کہ اسٹوڈینٹس ہیں کورسز ہیں اور ٹیچر ہیں اسٹوڈینٹ کورسز میں رجسٹر کرتے ہیں ٹیچر کورسز پڑھاتے ہیں اور آپس میں ان تینوں کا ریلیشن شپ ہے اسٹوڈنٹ کس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے ٹیچر کون سے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے اسٹوڈنٹ کس کورس میں پڑھ رہا ہے ٹیچر کس کورس کو پڑھا رہا ہے تو اس قسم کی ایسوسیشن عام ارائز کر جاتی ہیں لیکن ایسی ایسوسیشن جس میں چار آبجیکٹ ہوں یا پانچ آبجیکٹ ہوں وہ ریئل لائف میں نظر نہیں آتی ہیں اور اگر کبھی ماڈلنگ میں یہ ایسوسیشن نظر آ جائیں تو دس از این انڈیکیشن کہ rethink about your problem situation اور یور ماڈلنگ وے اگر آپ اسے دوبارہ ری تھنک کریں کسی ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے تو یہی ماڈل جو ہے یہ ادھر will come down to ternary association اور بائنری ایسوسیشن تو انڈیکیشن کہ ری تھنک کریں اس ماڈلنگ کو اس کے بعد ہم دو امپورٹنٹ ایسوسیشن پہ گئے کمپوزیشن اور ایگریگیشن کے اوپر composition is a technique in which one objects contains another objects one object is part of another object اگر ان دونوں اینٹیز میں ہیز اے کا ریلیشن شپ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کمپوزیشن ہے that is person Shafiq Ur Rahman is composed of head arms legs اور یہ شفیق الرحمان کے اسینشل پارٹس ہیں نمبر ایک بات سو so, اگر آبجیکٹس میں ریلیشن شپ کنٹینمنٹ کا تو ہے لیکن part object is an essential part of the whole object تو this is composition and we see it is a strong relationship strong association between the two objects essential اور اسٹرانگ کا کیا مطلب ہے اسینشیل کی ایک مراد یہ ہے کہ پارٹ کا لائف ٹائم ہول کے لائف ٹائم سے اٹیچڈ ہے جب ہول ڈائی ڈاؤن کرتا ہے تو پارٹ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا جیسے کوئی پرسن ڈائی ڈاؤن کر جائے تو اس کے جتنے اعضاء ہیں جتنے پارٹس ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں they in turn die also this is composition strong association between two objects one object contains the other type اسی طرح کا ایک دوسرا ریلیشن شپ ہے we call weaker association between two objects and that is aggregation aggregation میں بھی ایک object is being contained within اندر object but it is not an essential part of it جو پارٹ آبجیکٹ ہے اس کا lifetime whole object govern نہیں کر رہا اور ہم نے اگزامپل دی تھی کمرے کی کمرہ ہے کمرے کے بیچ میں کرسیاں ہوتی ہیں ٹیبل ہوتا ہے بیڈز ہوتے ہیں لیکن یہ پارٹس آبجیکٹ یہ ہول آبجیکٹس کے سے اسینشیل نہیں ہے کرسیاں اٹھا کے باہر لے کے جا سکتے ہیں جب چاہیں کرسیاں نہیں ایڈ کر دیں بیڈ اٹھا کے باہر لے کے سو پارٹ آبجیکٹ چیئر اور پارٹ آبجیکٹ بیڈ کی ایگزٹینس جو ہے لائف ٹائم جو ہے ہول آبجیکٹ یا کلاس روم سے اٹیچڈ نہیں ہے کمرہ ہے کمرہ گر جائے کسی پھر بھی یوز ہو سکتی ہے جو پہلے کمرے میں موجود تھی اور اگر اس قسم کا ریلیشن شپ ہے تو we called it an aggregation اب آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف فرسٹ آف آل میں انہیریٹینس میں جو چیز دیکھی تھی اس کا تھوڑا سا ریویو کرنا ہے کیونکہ وہ بہت اسینشل ہے ہمارے نئے ٹاپکس کے لیے the concept of class compatibility a class is behaviourally compatible with another if it supports all the operation of the other class such a class is called a subtype اور بہیویئرلی کمپیٹیبل ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو ہماری سب ٹائپ کی کلاس ہے وہ کسی سچویشن میں ہماری بیس کلاس کو ریپلیس بھی کر سکتی ہے the class is Usually, of the base class legal can handle all legal messages of the base class can for base class can be class by a scenario, class a a scenario a problem statement یہ تھوڑا سا پریویو تھا اور یہ دیکھیے یہ اسکرین کے اوپر آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہ آپ پہلے بھی انہیریٹینس کے لیکچر میں دیکھ چکے ہوئے تھے اب آپ اس کو صرف اس اینگل سے دیکھیے کہ شیپ کے دو ایٹریبیوٹس ہیں کلر اور ورٹسز اور اس کے تین آپریشن ہیں موو سیٹ کلر اور ڈرا اور اس سے جو ڈیرائیوڈ کلاسز ہیں نیچے سرکل لائن اور ٹرائی اینگل یہ ساری کی ساری ایٹریبیوٹس اور بہیویئر شیپ کے انہیریٹ کر رہے ہیں سو so, اگر کسی سچویشن میں شیپ کی کلاس موجود ہے اور اس کے اوپر جو آپریشن ہو رہے ہیں اگر اس شیپ کی کلاس کی جگہ ہم سرکل کی کلاس ڈال دیں لائن کی کلاس ڈال دیں یا ٹرائنگل کی کلاس وہاں پہ انسرٹ کر دیں تو وہ شیپ کلاس کے سارے کے سارے آپریشن جو ہیں یہ ٹرائنگل لائن اور سرکل کی کلاس کرے گی کیونکہ یہ تینوں کے تینوں کلاسز جو ہیں یہ شیپ سے بہیویئر ریٹریبیوٹس ڈیرائیو کر رہے ہیں تو these three classes are compatible with the shape class behaviourally compatible they can be in certain in situation where shape class was اور دوسری ایگزامپل فائل اب فائل کی کلاس اگر کسی سچویشن میں ہے اینٹی کسی سچویشن میں ہے اور ہم نے اس سے تین ڈفرنٹ کلاسز ڈرائیو کی ہیں آس کی فائل وہ فائل جو ٹیکس فائل ہیں اور وہ پرنٹ ہو رہی ہیں P D F file different طریقے سے پرنٹ ہو رہی ہیں وہ کلاس ڈیرائیو ہوئی ہے اسی طرح پوسٹکرپٹ فائل جو ہے وہ بھی ڈرائیو کی ہے فائل کلاس سے فائل کلاس کے اپنے آپریشن جو ہیں وہ اوپن اور پرنٹ کے ہیں سو تینوں کی تینوں کلاسز جو اس سے ڈرائیو ہو رہی ہیں اس میں اوپن کا میتھڈ کامن ہے اوپن بیسیکلی اس فائل کو اوپن کرنا چاہے وہ آس کی فائل ہے پی ڈی ایف فائل ہے پی ایس فائل ہے دس از کامن آپ لوگوں کو پتا ہی ہے صرف پرنٹ کا میتھڈ جو ہے وہ ہر کلاس اوور کر رہی ہے اوور کا کانسیپٹ ہم نے پہلے دیکھا ہی تھا سو so, اگر کسی سچویشن میں فائل ہے تو اس کی جگہ ہم ان یہ تینوں میں سے کوئی بھی فائل انسرٹ کر دیں فائل کے سارے آپریشن ہو رہے ہیں because all the four classes are behaviourally compatible basically the three derive classes are behaviourally compatible with the file class so wherever the file class is it can be replace by any of its derive class which is behaviourally compatible now we come to our new topic that is polymorphism polymorphism بھی اسینشیل کمپونیٹ ہے آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈلنگ کا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کا پولیمارفزم کی اگر ڈکشنری میں اس کے میننگ دیکھے جائیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ ایک اینٹی کے اگر مور دین ون فارمس ہیں ڈفرینٹ فارم ہو سکتے ہیں تو these are called polymorphic forms جیسے کہ کاربن ہے کاربن از این اینٹی کوئلہ اس کی ایک فارم ہے اور ڈائمنڈ اس کی دوسری فارم ہے these are both the forms of the same entity carbon this is called this process is called polymorphism جی poly mean many so many shapes many forms of the same entity object oriented modelling میں پولیمارفیزم کا کیا مطلب ہے in O modelling polymorphism means that different objects can behave in different ways for the same message اور اسٹیمولس اور ان ادر ورڈس سینڈر جو میسج بھجوا رہا ہے ریسیور کو اسے یہ پتا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو ریسیونگ آبجیکٹ ہے وہ کس کلاس کو بلانگ کر رہا ہے اسے صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے میسج سینڈ کرنا ہے لیکن جس آب جس آبجیکٹ پہ یہ میسج جانا ہے اس کی ایگزیکٹ کلاس کیا ہے یہ پتا ہونا ضروری نہیں ہے اور اس کے امینس بینیفٹ ہیں جو کہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اسکرین پہ دیکھیے ایک ماڈل ہے آپ کے سامنے ویو کی کلاس ایگریگیٹ کر رہی ہے شیپ کی ہائرارکی کو میں شیپ کی کلاس نہیں کہہ رہا شیپ کی ہائرارکی اور شیپ کی ہائرارکی کیا ہے شیپ کلاس بیس کلاس ہے اور اس سے تین ڈیرائیو کلاسز ہیں لائن سرکل اور ٹرائی اینگل ویو کی کلاس ڈرا کا میسج اسے پتا ہے میں نے بھجوانا ہے اور اسے پتا ہے کہ میں شیپ کلاس کو ایگریگیٹ کر رہا ہوں اب لائن سرکل اور ٹرائی اینگل تینوں کے تینوں کلاسز بہیویئرلی کمپیٹیبل ہیں شیپ کی کلاس سے تو ہو سکتا ہے کہ شیپ کی جگہ کبھی لائن کی کلاس آ جائے کبھی سرکل کی کلاس آ جائے کبھی ٹرائنگل کی کلاس آ جائے اب ویو کو تو پتا تھا کہ میں نے شیپ کو ایگریگیٹ کیا ہوا ہے اور وہ ڈرا کا میسج بھیجتا ہے تو ڈپینڈنگ اپون سچویشن میں اس وقت کنکریٹ آبجیکٹ کس کلاس کا ہے لائن کا ہے سرکل کا ہے یا ٹرائنگل کا ہے بیسیکلی ڈفرینٹ بہیویئر ایکسیپٹ ہوگا میسج از سیم ڈرا لیکن اگر ایگزیکشن کے وقت وہاں پہ آبجیکٹ لائن کا ہے تو لائن ڈرا ہوگی اگر وہاں پہ سرکل کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے تو سرکل ڈرا ہوگا سو میسج ایک آیا تھا ڈرا کا لیکن ڈپینڈنگ اپون کہ آبجیکٹ کس کلاس کا ہے کبھی لائن ڈرا ہوتی ہے کبھی ٹرائنگل ڈرا ہوتی ہے کبھی سرکل ڈرا ہوتا ہے یہ نہ کہیے کہ یہ کیاس ہو گیا ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو جائے گا لیکن اکثر ایپلیکیشن میں بے تحاشا ایپلیکیشن میں اس قسم کی سچویشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اور وہ اس پول کے ذریعے دوسری اگزامپل ایڈیٹر ہے ایڈیٹر نے فائل پرنٹ کروانی ہے ایڈیٹر کو پتا ہے میں نے پرنٹ کا میسج کال کرنا ہے فائل کی کلاس لیکن کیونکہ فائل کی کلاس از اے بیس کلاس اور آس کی file P D F file اور پی ایس فائل تینوں کلاسز اس سے بہیویئرلی کمپیٹیبل ہیں تو ایگزیکشن کے ٹائم کے اوپر ہو سکتا ہے ایک وقت میں فائل کی جگہ آس کی فائل پڑی ہو اور میسج پرنٹ کا آئے تو ٹیکس فائل پرنٹ ہو جائے اب پی ڈی ایف کی فائل اگر وہاں پہ آ گئی ہے اس کا آبجیکٹ آ گیا ہے تو پی ڈی ایف کی فائل پرنٹ ہو گئی ہے اور کسی کیس میں پوسٹکرپٹ فائل پرنٹ ہو جائے گی اگر آپ ایڈیٹر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں دیٹ از پروگرام ایڈیٹر اس کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے پرنٹ فائل کا میسج بھجوانا ہے آپ ڈپینڈنگ ہے P D F file open ہوئی بھی ہے یا پی ایس فائل اوپن ہوئی ہوئی ہے اپروپریٹ فائل کو میسج چلا جائے گا اور اپروپریٹ ہی پرنٹنگ ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ وہ ایڈیٹر کو پہلے ڈھونڈے کہ جی یہ فائل کون سی ہے اور پھر میسج بھجوائے اگر آس کی ہے تو میں یہ والا میسج بھجواؤں اگر پی ڈی ایف والی فائل ہے تو دوسرا میسج بھجواؤں اور اگر پی ایس کی فائل ہے تو تیسرا میسج بھجواؤں آپ کو میں ہنٹ دے رہا ہوں کہ آپ کی پروگرامنگ کتنی سمپل ہو گئی ہے ایڈیٹر نے ایک ہی میسج دینا ہے تو ڈپینڈنگ اپون کون سی فائل اوپن ہے وہ اپروپریٹ پرنٹ کال ہوگا اور اپروپریٹ پرنٹنگ ہو جائے ایڈوانٹیج ایک تو یہ ایڈوانٹیج آپ کے سامنے آ گیا کہ میسج ایک ہے اور کلاس ڈفرنٹ ہوگی بہیویئر ڈفرنٹ ہو گیا sender is oblivious of the exact class of the object وہ میسج بھجوا رہا ہے اور جون سو آبجیکٹ ہے وہ اپنے کریکٹرسٹکس کے مطابق اس میسج کو انٹرپریٹ کر کے ڈفرینٹ بہیویئر شو کر رہا ہے دوسرا ایڈوانٹیج مینٹینبلٹی اور extension in the software یہ بہت ایسی ہو گئی ہے ہم نے یہ شیپ کی ہائرارکی بنا لی تھی اس کو ایڈیٹر کی کلاس میں ایگریگیٹ بھی کروا دیا تھا تھوڑی دیر بعد ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ نہیں جی اسکوئر کی شیپ جو ہے وہ بھی چاہیے آپ اسکویئر کی شیپ کی کلاس بنائیے شیپ میں انسرٹ کر دیجئے دیٹس اباؤٹ اٹ آپ کی ایڈیٹر کی جو کلاس ہے اس میں آٹومیٹکلی یہ کیپیبلٹی آ گئی کہ اسکویئر کو بھی ڈرا کر سکے جو میسج بھجوا رہا تھا کیونکہ وہ ابلیویس تھا کہ کون سے آبجیکٹ کو میسج جا رہا ہے آپ نئے آبجیکٹ کریٹ کرتے رہیں سینڈر کو اس کا پتا ہونا ضروری نہیں ہے اس کا کوڈ کتن امپیکٹ نہیں ہو رہا all because of this capability that the sender doesn't need to know the exact class of the object اس کو میسج سے کنسرن ہے وہ میسج بھجوا رہا ہے جب میسج کلاس کو پہنچے گا آبجیکٹ کو پہنچے گا تو وہ آبجیکٹ اپنا بہیویئر ایکسپٹ کر دے گی in general polymorphism is a powerful tool to develop flexible and reusable system flexibility کی آپ نے ایگزامپل دیکھ لی تھی کہ ہماری ہائرارکی میں اسکویئر کی کلاس تھی ہی نہیں اور ہم نے بعد میں اسکوئر کی کلاس ڈالی اور ایڈیٹر کو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوا دس از فلیکسیبلٹی کہ ہم اپنے ماڈل میں ایکسٹینشن کر رہے ہیں پارٹ آف دی ماڈل میں اور دوسرا پارٹ اس سے امپیکٹ نہیں ہو رہا فلیکسیبلٹی اب تک ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بیسیکلی ہم نے آبجیکٹ پیراڈائم کے مین کریکٹرسٹک فیچرس کمپونیٹس آپ کو ڈسکرائب کیے پچھلے پانچ لیکچرس میں اب ہم ان سارے فیچرس کو کوشش کر رہے ہیں پٹ ٹوگیدر کریں ایک کیس اسٹڈی میں آپ کو ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ دی جائے اور پھر اس پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ہم اینالائز کریں اور ایک ماڈل ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ ماڈل ہمارے پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہمیں سینیریو دیا گیا تھا پرابلم اسٹیٹمنٹ دی گئی تھی اس کو کیپچر کر رہا ہے کہ نہیں کر یہ آپ کے سامنے پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اسکرین کے اوپر آپ اسے غور سے پڑھیے میرے ساتھ دو تین دفعہ پڑھیے تاکہ آپ کو جتنی دفعہ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ پرابلم اسٹیٹمنٹ اپنے چھپے ہوئے فیچر آپ کو بتاتی ہے تو let's read it develop a graphic editor that can draw different geometric shapes such as line circle and triangle user can select move اور rotate a shape to do so editor provide user with a menu listing different commands, individual shapes can be grouped together and can behave as a single shape. میں سمرائز کروں بیسیکلی ہم گرافک ایڈیٹر کی اپلیکیشن جو ہے اس کو ماڈل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے گرافک ایڈیٹرس دیکھے ہوں گے جس سسٹم پہ آپ کام کر رہے ہیں ہر آپریٹنگ سسٹم میں کوئی نہ کوئی سسٹم کے ساتھ ہی بلٹ ان فیسلٹی آتی ہے جس میں آپ لائن سرکلس وغیرہ ڈرا کر سکتے ہیں سو so ہمیں اس گرافک ایڈیٹر کو ماڈل کرنا ہے اور گرافک ایڈیٹر کر کیا سکتا ہے وہ ڈفرینٹ جو میٹرک شیپس ڈرا کرنے کی فیسلٹی دیتا ہے جیسے لائن کی سرکل کی ٹرائنگل کی یہ تین ہی ہماری پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ یہ شیپس ایک گرافک ایڈیٹر ڈرا کر سکتا ہے نا یوزر کین سلیکٹ موو اور روٹیٹ اے شیپ یعنی یوزر کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو کسی گرافک شیپ کو سلیکٹ کر سکتا ہے لائن ہوگی ٹرائنگل ہوگی سرکل ہو گئی اس کو سلیکٹ کر کے روٹیٹ کروا کے دیکھ سکتا ہے اس شیپ کو یا اس شیپ کو موو کروا سکتا ہے یہ کام کرنے کے لیے ایڈیٹر جو ہے وہ مینیو پرووائڈ کرتا ہے آپ نے جتنی اپلیکیشنز وغیرہ دیکھی ہیں وہ اکثر میں مینیو ہوتا ہے مینیو کلک کرتے ہیں تو کچھ کمانڈس آ جاتی ہیں پھر آپ ان کمانڈس کو کرتے ہیں جیسے اوپن فائل فائل کا مینیو اکثر ہی ہوتا ہے جس میں پھر کمانڈز ہیں اس میں اوپن کرو save save as etcetera so وہ مینیو دیا ہوا ہے ڈفرینٹ کمانڈس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ان سے کام کرنے کے لیے مینیو لسٹنگ دی گئی ہے ایک اور فیسلٹی گرافک ایڈیٹر دیتا ہے اور وہ ہے کہ ڈفرینٹ شیپس کو آپ گروپ ٹوگیدر کر سکتے ہیں کوئی بھی طریقہ آپ سوچ سکتے ہیں گروپ ٹوگیدر کرنے کا اس سے کنسرن نہیں ہے مین چیز یہ ہے کہ ڈفرینٹ شیپس کو گروپ ٹوگیدر کیا جا سکتا ہے that is individual shapes can be group together and can behave as a single shape اب جیسے ایک لائن ہے سرکل ہے ٹرائنگل ہے یہ تین شیپس آپ نے بنا لی ہیں گرافک ایڈیٹر کے اوپر ان کو آپ تینوں کو گروپ کر لیں تو یہ group act as a single shape جی۔ یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے آپ اسے پلیز دو تین دفعہ ریڈ کیجیے جب تک کہ آپ کو ایک قسم کا یہ ذہن نشین نہ ہو جائے یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ اور جب بھی آپ چاہیں اس پوری پرابلم اسٹیٹمنٹ کو یا پارٹ آف اٹ کو ریکال کر سکے اب اس پرابلم اسٹیٹمنٹ میں سے ہم نے اپنا ماڈل نکالنا ہے اکثر سچویشن میں یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ جو ہے کافی نہیں ہوتی ہے دس از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ اس کو پڑھتے ہیں بار بار پڑھتے ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں جو آپ کو ایشو نظر آ رہے ہیں آپ کو کہیں پہ امبیگوٹی نظر آ رہی ہے تو وہ نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں سو آن اینڈ سو فورتھ اور پھر آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی میرے یہ یہ کوشچن ہے انہیں پلیز آپ کلیریفائی کیجیے میرے لیے ان ادر ورڈ آپ ڈومین نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں جس ڈومین کا یہ پرابلم ہے اس ڈومین کے ایکسپرٹ سے آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سوالوں کے آپ کو جواب مل سکیں اور پھر اس پرابلم اسٹیٹمنٹ میں سے اور جو آپ کی انٹریکشن ہوئی ہے ڈومین ایکسپرٹ سے جو آپ نے ڈومین نالج حاصل کیا ہے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنا آبجیکٹ ماڈل بنانا ہے اور آبجیکٹ ماڈل میں کیا ہے آپ نے آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں آپ نے ایسوسیشن آئیڈینٹیفائی کرنی ہے انہیریٹنس آئیڈینٹیفائی کرنی ہے so on and so for model develop کرنے میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں کہ آبجیکٹس کون سی ہیں کلاسز کون سی ہیں آبجیکٹ اور کلاسز میں انٹرچینجبل یوز کر جاتا ہوں اکثر اوقات سو آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلم اسٹیٹمنٹ میں جو رول آف دی تھمب ہے کہ آپ کی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ناؤنس کو مارک کر لیجیے so nouns are first step اور potential candidates for being an object in the model ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو پرابلم اسٹیٹمنٹ میں سارے کے سارے ناؤنس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ماڈل میں آبجیکٹ بھی بن جائیں but this is a good starting point اس کے بعد آپ اپنے پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اوپر دوبارہ غور کرتے ہیں اور شاید کچھ نئے آبجیکٹ بن جائیں شاید ان ناموں میں سے کچھ آبجیکٹ کم ہو جائیں اب پرابلم اسٹیٹمنٹ پلیز دیکھیے اب جو ناؤنس ہیں اس پرابلم اسٹیٹمنٹ میں اس کو ڈفرنٹ کلر کا کر دیا گیا ہے یلو کلرس کے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کہ editor is a noun shapes line circle triangle user shape editor user menu commands shapes so these are potential candidate for being objects there there in the problem statement جو ہمارے ماڈل میں آ سکتے ہیں آئیے ہم ان ناؤنس پہ آپ دیکھتے ہیں کیا یہ سارے nouns are they good candidates for being objects جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ناؤنس جو ہیں وہ آبجیکٹس بن ہی سکیں تو ہم پہلا پروسیس اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جون سے ارریلیونٹ آبجیکٹس ہمیں ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو کسی طرح ایلیمینٹس کر رہے ہیں ارریلیونٹ آبجیکٹس مین جو ناؤن ایسے ہیں جو کہ ہمارے ارریلیونٹس ہیں ایڈیٹر کا ناؤن تھا وہاں پہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کے اوپر ناؤ ایڈیٹر جو ہے ناؤن ضرور ہے اس کا اسکوپ ایک تو بہت براڈ ہے اور نمبر ٹو ہم یہ گرافک ایڈیٹر ہی بنانے جا رہے ہیں ماڈل کرنے جا رہے ہیں تو جس چیز کو ہم ماڈل کرنے جا رہے ہیں ایز از نارملی ہم اس کا آبجیکٹ نہیں بناتے ہیں یہ ایک قسم کی اپلیکیشن ہے سو اس لیے ایڈیٹر کا ناؤن جو ہے is not a good candidate تو اگر میری سچویشن یہ ہوتی آ, یا میں اس کی ایک اور ایگزامپل دو اسی کانسپٹ کو کلیئر کرنے کی اگر آپ کمپیوٹر کو ماڈل کر رہے ہیں خالی کمپیوٹر کو ماڈل کر رہے ہیں تو اس میں آپ پروسیسر دیکھیں گے ناؤن ہے اس میں ہارڈ ڈسک ناؤن ہے اس میں فلوپی ڈسک ناؤن ہے اس میں مانیٹر ناؤن ہے اس میں ریم ناؤن ہے اس میں سسٹم بس ناؤن ہے آپ ان چیزوں کو ماڈل کریں گے کمپیوٹر ایز سچ کو ماڈل نہیں کریں گے لیکن اگر آپ کا جو پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس میں computer as a component use ہو رہا ہے and there are other objects also پھر آپ کمپیوٹر کو آبجیکٹ بنائیں گے تو یہاں پہ بھی ہمارے سامنے جو سینیریو ہے ہم نے گرافک ایڈیٹر بنانا ہے دیٹس اباؤٹ اٹ جی so that is the application اگر ہم اس ایپلیکیشن پہ غور کر رہے ہیں تو ہمیں جن چیزوں سے مل ملا کے یہ ایڈیٹر بن رہا ہے ہماری توجہ ان پہ مبزول ہے نہ کہ دس ہول کے اوپر ایڈیٹر کے اوپر اس لیے ایڈیٹر کی کو ہم سے از این ارریلیونٹ ناؤن اس کا آبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے دوسرا یوزر تھا کہ یوزر یہ بھی کر سکتا ہے اس گرافک ایڈیٹر کے ذریعے یوزر یہ بھی کر سکتا ہے تو user is we say is is a noun that is outside the boundary of the model جی تو یوزر کہیں باہر بیٹھا انٹریکٹ کر رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر وہ مینیو ڈراپ ڈاؤن کرے گا وہاں سے کلک کرے گا سو so یہ ماڈل کی باؤنڈری سے باہر ہے ماڈل کو اس چیز سے کنسرن ہے کہ موو یا روٹیٹ کرنا ہے کون کرواتا ہے باہر سے یہ ماڈل کا پارٹ نہیں ہے یوزر کبھی میں ہو سکتا ہوں کبھی آپ ہو سکتے ہیں تو ماڈل سے باہر کی بات ہے تو this is out of system boundary so ان دو ناؤنس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہوئے ہیں اب بعض آبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ان کے کورسپونڈنگ ناؤنس نہیں تھا لیکن اگر ہم غور کریں ریڈ اینڈ ریڈ اگین تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ بھی پوٹینشیل آبجیکٹس ہونے چاہیے ہمارے ماڈل میں جیسے کہ گروپ کا ایک آبجیکٹ ہونا چاہیے گروپ کا کیوں آبجیکٹ ہونا چاہیے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو انورٹیڈ کامرس کے اوپر relevant part of the statement میں نے لکھی ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں individual shapes can be group together and can behave as a single shape تو دو تین ڈفرنٹ شیپس کو میں گروپ کر سکتا ہوں اور یہ گروپ ایکٹ کرے گا ایز اے سنگل شیپ اگر ایک group as a single shape act کر رہا ہے تو یہ بھی ایک آبجیکٹ ہے یہ بھی ایک کائنڈ آف شیپ ہے جو کہ میرے آبجیکٹ میں اس کا کورسپونڈنگ ماڈل ہونا چاہیے یہ گروپ ناؤن کے طور پہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں کہیں نہیں ہے لیکن پرابلم اسٹیٹمنٹ میں غور کرنے سے مجھے پتا چلا کہ ایک یہ آبجیکٹ بھی ہے جس کے اوپر یوزر ایکٹ کر سکتا ہے اسے موو کروا سکتا ہے روٹیٹ کروا سکتا ہے تو یہ گروپ کا آبجیکٹ مجھے ملا اور ایک دوسرا آبجیکٹ ہے ویو کا آبجیکٹ اب یہ بھی کہیں نہیں ہے گرافک ایڈیٹر جو ہے مجھے تھوڑا سا ڈومین کا نالج چاہیے گرافک ایڈیٹر جو ہے کمپیوٹر کے گرافک ایڈیٹر کی بات کر رہے ہیں ہم ایپلیکیشن ہے مانیٹر کے اوپر اس ایپلیکیشن نے کھلنا ہے جس کے اوپر لائن کو ڈرا کیا جانا ہے سرکل ڈرا کیا جانا ہے ان کو روٹیٹ کرانا ہے موو کرانا ہے تو وہ کس جگہ پہ روٹیٹ اور موو ہو رہی ہیں سو نارملی گرافک ایڈیٹر میں we say we have an other object that we call a view object so ایک قسم کا یوں سمجھ لیے یہ ویو آبجیکٹ وہی ہے جیسے ہمارے پاس فیت کاغذ سا ہوتا ہے جب تک ہم اس کاغذ کے اوپر کوئی چیز ڈرا نہیں کرتے ہیں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں سو یہ مجھے ڈومین آبجیکٹ نے بتایا کہ میرے پاس ایک ویو کا آبجیکٹ بھی ہونا چاہیے بیسیکلی جس کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے لائن ڈرا ہو رہی ہیں موو ہو رہی ہیں سرکل ڈرا ہو رہے ہیں موو ہو رہے ہیں روٹیٹ ہو رہے ہیں سو یہ چیز مجھے ایک قسم کا کہہ لیجیے ڈومین کے نالج سے آئی جو کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا problem statement self is rarely sufficient system analyst that is the starting point اس کے بعد وہ اپنے کوشچن لے کے ڈومین ایکسپرٹ کے بعد آتا ہے ان سے انٹریکشن ہوتی ہیں اور پھر یہ اس قسم کے مزید آبجیکٹس نکلتے ہیں جو کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ایز اے ناؤن نہیں ہوتے سو so بیسیکلی ہم نے یہ چند کلاسز آئیڈینٹیفائی کی ہیں both because they were there as noun in the problem statement and again some objects because of my deeper understanding of the problem statement and my understanding of the domain with which this problem statement is concerned so line shape circle group اور view group of view directly وہاں پہ نہیں تھیں یہ deeper understanding of the problem statement اور ڈومین نالج کی وجہ سے میرے پاس اگلا اسٹیپ یہ اسکرین پہ آپ دیکھیے اسی چیزوں کو ہم نے گرافکلی ماڈل کے طور پہ دکھا دیا ہے آپ کو ان تمام آبجیکٹس کو جو ابھی ہم نے دیکھے تھے آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان کا ماڈل یہ آبجیکٹس علیحدہ علیحدہ پڑے ہوئے ہیں صرف ان کے نام آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ابھی تک ان کا نہ ہم نے ایسوسیشنس آئیڈینٹیفائی کی ہیں نہ ایٹریبیوٹس نہ آپریشن وہ آہستہ آہستہ کریں گے next step is that we identify associations between the objects اور the classes that we have just discovered association کیسے کریں ایسوسیشن ہمیں کیوں چاہیے ہے اگر آبجیکٹس ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہے اگر انٹریکٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو ایسوسیشن ان کے درمیان ہونی چاہیے جہاں سے میسج سینڈ کیے جا سکیں ایک دوسرے کو اور ان کا کچھ اسٹرکچرل ریلیشن شپ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں آبجیکٹس اور کلاسز کے درمیان کیا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ اپنی پرابلم اسٹیٹمنٹ میں وربس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں وربس ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسوسیشن ڈفرینٹ آبجیکٹس میں کیا ہے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیے تو وربس جو ہیں extract verbs connecting objects statement quotes کے درمیان دی گئی ہے problem statement individual shapes can be group together اگر انڈیویجل شیپس گروپ ٹوگیدر کی جا سکتی ہیں اور پچھلے اسٹیپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گروپ بھی ایک آبجیکٹ ہے تو then what is meant by this individual shapes can be group together this means that groups consist of lines circles and tri اگر یہ مل کے ایک گروپ بن گیا ہے تو پرابلم اسٹیٹمنٹ کہیں یہ نہیں کہتی اور جب میں کوشچن لے کے جاؤں گا ڈومین ایکسپرٹ کے بعد کہ اب یہ گروپ بن گیا ہے جس کو میں نے دیکھا کہ یہ گروپ ایک آبجیکٹ ہے تو کیا میں ایک اور گروپ بنا سکتا ہوں جس میں شیپس بھی ہوں اور یہ میرا بنایا ہوا گروپ بھی ہو سو so, گروپ کے بیچ میں کیا ایک گروپ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا اگر وہ group as a shape behave کر رہا ہے and line is a shape circle is is is a a a shape shape shape triangle and this group also then I can form an other group جس میں یہ گروپ بھی ہو اور مزید کوئی لائن سرکل یا ٹرائنگل وغیرہ بھی ہوں سو so, یہ دو چیزیں مجھے اس ورب سے ملی کہ individual shapes can be group together تو گروپ ٹوگیدر کے ورب نے مجھے کچھ اسٹرکچرل ایسوسیشن بتائی ہیں اور وہ اسٹرکچرل ایسوسیشن کیونکہ کنسٹ آف کا ورب آ گیا کنسٹ آف یا پارٹ آف کی چیز آ گئی تو یہ ورب جو ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ possibly there is this composition between group and other shapes اور وہ پرنتس میں آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ہنٹ کر دیا ہے یہاں پہ کہ یہ جو لائن ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں گروپ ٹوگیدر کا ورڈ جو ہے ورب جو ہے یہ ہنٹ کر رہا ہے کہ line shape line circle triangle میں کمپوزیشن کا ریلیشن شپ ہے نیکس ہم اگین ہم نے مزید آبجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں ہم ایسوسیشن دیکھنا چاہتے ویو کا آبجیکٹ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا یہ آبجیکٹ پر سے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے نہیں نکلا تھا لیکن ہماری ڈومین انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے نکل آیا تھا کیا اس آبجیکٹ کی دوسرے آبجیکٹ سے کوئی ایسوسیشن ہے ابھی ہم نے کہا تھا view is just like a part of the screen جس کے اوپر آپ یہ لائنز وغیرہ ڈرا کرتے ہیں اگر آپ لائن وغیرہ ڈرا کرتے ہیں تو اگین ہمارا ڈومین نالج کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ بیسیکلی اس ویو آبجیکٹ میں کبھی لائن آ گئی ہے کبھی سرکل آ گیا ہے کبھی ٹرائنگل آ گیا ہے کبھی گروپ آ گیا ہے سو اٹ لکس لائک کہ یہاں پہ بھی ہول پارٹ کا ریلیشن شپ ہے اب پھر ہمیں ایک قسم کا ڈومین ایکسپرٹ کے پاس بھاگنا ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ کیا یہ لائن کا سرکل کا وغیرہ کا ریلیشن شپ جو ویو آبجیکٹ کے ساتھ ہے جس جگہ پہ یہ ڈرا کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا سینشل ریلیشن شپ ہے تو وہ شاید ہمیں کہیں کہ ہے اور شاید کہیں نہیں ہے سو ڈپینڈنگ اپان ان کا آنسر کیا ہے تو ہم کہیں گے ویو اور باقی آبجیکٹس کے درمیان لائن سرکل شیپ اور گروپ کے درمیان یا کمپوزیشن کا ریلیشن شپ ہے یا ایگریگیشن کا ریلیشن شپ ہے میں نے یہاں پہ اسکرین کے اوپر ایگریگیشن دکھایا ہے وہ میں نے ایگزمپشن لی کہ میں نے جب ڈومین ایکسپرٹ کے بات کیا تو انہوں نے کہا جی یہ اسینشیل کمپوننٹ نہیں ہے ہم ڈفرینٹ ویوز بھی بنا سکتے ہیں ایک ہی ہمارے پاس پکچر ہے یہ جو اسکرین پہ بنی ہوئی ہے ہم ڈفرنٹ ویو بنا لیتے ہیں نئی ونڈو کھول لیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ جی انہیں آبجیکٹس کا ڈفرینٹ ویو یہاں پہ بھی دکھائیے اور جب اس ونڈو کو کلوز کر دیتے ہیں تو وہ سارے آبجیکٹ ڈیلیٹ نہیں ہوئے ہوتے وہ آبجیکٹ دوسرے ویو میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں سو so, اس وجہ سے میں نے یہاں پہ ہنٹ جو دیا ہے کہ there is an relationship of aggregation between view line shape sorry line triangle circle and group again یہ میں اس وقت تک نہیں صحیح ماڈل کر سکتا تھا جب تک کہ میں ڈومین ایکسپرٹ کے پاس نہ جاتا ان سے سوالات کرتا اور وہ یہ مجھے بتاتے شاید ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کمپوزیشن آف ایگریگیشن کیا ہے سو so مجھے ان کے پاس جا کے ڈفرینٹ طریقے سے ان کو سوال کرنا پڑنا تھا کیونکہ وہ شاید کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے ان کو اپلیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کا نہیں پتا لیکن ان کو گفتگو کرنے سے صحیح طرح سے سوال پٹ کرنے سے شاید مجھے پتا چلے کہ نہیں ان کے درمیان اسینشیل ریلیشن شپ نہیں ہے تو پاسبل ایگریگیشن سے ہمارے پاس مینیو کا ایک آبجیکٹ بھی ہے مینیو کے آبجیکٹس کا ریلیشن شپ کیا ہے دوسروں کے ساتھ سو so, ہمیں پتا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے کہ یوزر کو مینیو دیا گیا ہے جو کہ لسٹ کرتا ہے کمانڈس کو موو روٹیٹ سلیکٹ تو اگر وہ سلیکٹ کرتا ہے تو یہ کمانڈس کہاں جاتی ہیں بیسیکلی ہمارا جو ویو ہے اس میں آبجیکٹس بھی ہیں لائن سرکل وغیرہ وغیرہ ان کو کسی نے سلیکٹ کرنا ہے so basically menu object is sending messages to view object کہ سلیکٹ دس آبجیکٹ اور موو دی سلیکٹ آبجیکٹ اور move this group that is select previously so menu سے ایسوسیشن ہے ویو کے آبجیکٹ کی مینیو سینڈ کرتا ہے میسجز ویو کو so this is a simple one way association again یہ چیز بھی menu send messages to view یہ ہم نے غور سے جب دیکھا پرابلم اسٹیٹمنٹ کو اور ڈومین کو تو وہاں سے یہ ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ڈائریکٹلی یہ نہیں تھی اب آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیے ابھی تک جو ہم نے ماڈل بنایا ہے وہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے مینیو کا آبجیکٹ ہے یا کلاس کہہ لیجئے اس کی ون وے ایسوسیشن دکھائی گئی ہے ویو سے ویو کنٹین کر رہا ہے لائن کو کیونکہ ویو ایریا میں آپ لائن ڈرا کر سکتے ہو ویو سرکل کو کنٹین کر رہا ہے ایگریگیٹ کر رہا ہے ویو ٹرائنگل کو ایگریگیٹ کر رہا ہے ویو شیپ کو ایگریگیٹ کر رہا ہے اور ویو کے اوپر آپ ایک لائن بنائیں یا چار لائنیں بنائیں کارڈینلٹی بھی شو کر دی ہوئی ہے اسی طرح گروپ جو ہے گروپ کنٹین کر رہا ہے کمپوز کر رہا ہے ٹرائنگل کو بھی سرکل کو بھی لائن کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایک گروپ کا جو پارٹ ہے وہ کوئی اور گروپ بھی ہو سکتا ہے اینڈ سملرلی گروپ جو ہے وہ شیپ کو بھی کنٹین کر رہا ہے as as an a composition تو یہ ابھی کمپلیکس ماڈل بنا ہے جس میں ابھی تک آپریشن اور ایٹریبیوٹس نہیں ہیں آہستہ آہستہ ہم اس ماڈل کو انریچ کرتے جاتے نیکسٹ اسٹیپ ایٹریبیوٹس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں ان آبجیکٹس کے جو ابھی تک ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوئے ہیں پریویس اسٹیپس میں ایک تو ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ہمیں پراپرٹیز پتا چلے ان آبجیکٹس کی تو وہ ایٹریبیوٹس ہو جائیں گے ہمارے انفارچونیٹلی یہ جو گیون پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے اس سے ہمارے پاس زیادہ ایٹریبیوٹس نہیں آ رہے ہیں آبجیکٹس کے سو ہمیں کسی اور میکنزم پہ جانا پڑے گا اور وہ میکنزم اگین جیسے میں نے پہلے کہا ڈومین نالج کا ہے ہم نے لائن تو دیکھ لی ہم ڈومین ایکسپرٹ سے پتا کرتے ہیں اگر ہمیں نہیں پتا لائن سرکل اور ٹرائنگل کیا تو جو ڈومین ایکسپرٹ ہمیں بتائے گا وہاں سے ہم ایٹریبیوٹ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں سو so, لائن کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اس کی ورٹسز کیا ہیں اور اس کی لینتھ کیا ہے سرکل کا وہ ہمیں بتاتا ہے جی کہ اس کے ورٹسز کیا ہیں اس کی اس کا ریڈیس کیا ہے اس کا کلر کیا ہے اور ٹرائی اینگل کا بھی ورٹسز کیا ہے اس کا اینگل کیا ہے اس کا کلر کیا ہے تو یہ تین کنکریٹ آبجیکٹ ہیں پھر آخری چیز رہ جاتی ہے شیپ کی شیپ کیا ہے تو ڈومین ایکسپرٹ ہمیں بتاتا ہے یہ shape is a generic thing اس میں بیسیکلی کلر اور ورٹسز ہی ہیں دیٹس اباؤٹ اٹ جی تو وہ اس سے گفتگو میں ڈائریکٹلی ہمیں یہ ایٹریبیوٹس نہیں ملیں گے لیکن اس کی گفتگو سے ہم یہ اس کے فیچرز کریکٹرسٹکس نکالیں گے اور ایٹریبیوٹ میں ڈال دیں گے اسی طرح ہم باقی جو ہمارے ہیں آبجیکٹس ان کے ایٹریبیوٹس نکالیں گے گروپ کا میں ہے نمبر آف آبجیکٹس کتنے ہیں گروپ میں کبھی ایک لائن ہو سکتی ہے کبھی دو لائنیں ہو سکتی ہیں کبھی ایک لائن ایک سرکل ہو سکتی ہے ایک ٹرائنگل ہو سکتی ہے تو نمبر آف آبجیکٹ ہمیں ان سے بات کر کے پتا چل جائے گا کہ نمبر آف آبجیکٹس بڑے ضروری ہیں لازمی بات ہے جو چیزیں اس میں گروپ ٹوگیدر ہوئی ہیں ان کا نالج بھی ہونا چاہیے کہ آیا لائن اس گروپ کا پارٹ ہے سرکل اس کا پارٹ ہے یا ٹرائنگل اس کا پارٹ ہے یا سب مل کے اس کا پارٹ ہے وہ بھی ہوگا لیکن ہم اسے کسی دوسری طرح شو کریں گے یہاں پہ صرف ابھی نمبر آف آبجیکٹس ہی سفائس کرتے ہیں اسی طرح ویو کا آبجیکٹس ہے ویو کا آبجیکٹ جو تھا ایک تو اس میں اس ویو پہ کتنے آبجیکٹ ابھی تک ہیں اور نمبر دو کون سا آبجیکٹ سلیکٹ ہوا ہے یہ سلیکٹ کا ایٹریبیوٹ کہاں سے آیا سلیکٹ کا ایٹریبیوٹ اس لیے آیا کہ جو بھی آپریشن ہونے ہیں کسی سلیکٹڈ آبجیکٹ کے اوپر ہی ہوں گے اگر آبجیکٹ سلیکٹ نہیں ہے اور یوزر کمانڈ دیتا ہے موو کی تو کسے موو کریں سو so, ویو کو جہاں پہ یہ چیز ڈرا ہوئی ہے اسکرین کے اوپر وہاں پہ آبجیکٹ کوئی سلیکٹڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر آپریشن ہو سکے مینیو کا آبجیکٹ ہے اس کا ایک ایٹریبیوٹ نیم ہے اپلیکیشن میں کئی مینیو ہوتے ہیں فائل کا مینیو ہے ایڈٹ کا مینیو ہے پرنٹ کا مینیو ہو سکتا ہے ونڈوز کا مینیو ہوتا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ مینیو کا نام کیا ہے اور ایک اور جو ہمیں اگین ڈومین ایکسپرٹ سے بات کر کے پتا چلا وہ یہ ہے کہ مینیو جو ہے وہ اوپن کیا گیا ہے یا بند کیا گیا ہے آپ یوز کرتے ہیں مینیو آپ کو پتا ہے جب آپ مینیو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ڈراپ ڈاؤن لسٹ سی آ جاتی ہے تو اگر وہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ آئی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے مینیو اوپن ہے اور اگر وہ ڈراپ ڈاؤن لسٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ مینیو کلوز ہے تو یہ ایٹریبیوٹ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا یہ آپ کے سامنے اب ماڈل آ گیا ہے اس میں صرف جو چیز ایڈ ہوئی ہے وہ ایٹریبیوٹس ایڈ ہوئے ہیں اگلا آپریشن کہ ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں جو آبجیکٹس کا بیہیویئر جو ہے آپریشن جو ہیں انہیں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اس کے لیے ہمیں دوبارہ سے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ورب تلاش کرنے ہیں اور ورب کیا ہے develop draw select move rotate provides group together behave so یہ سارے کے سارے وربس ہیں ان ورب سے ہم نے ڈفرنٹ آبجیکٹس کے آپریشنس یا بہیویئر تلاش کرنے ہیں اگین جیسے پہلے کیا تھا ناؤن کے کیس میں اتنے سارے وربس آ گئے ہیں ارریلیونٹ وربس ہم نکال دیتے ہیں ڈیولپ ہم نے وہ کہتا ہے جی گرافک ایڈیٹر ڈیولپ کرنا ہے سو یہ ڈیولپمنٹ ایک قسم کی outside system boundary boundary ہے وہ ہمیں کہہ رہا جی یہ بنا کے دو اس کی ماڈل بنا کے دو تو یہ سسٹم کی باؤنڈری سے باہر کی چیز ہے اسی طرح بہیو جو ہے یہ بھی بہت ہی براڈ اسپیکٹرم کی چیز ہے یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس کی کوئی اور کانوٹیشن ہے وہ آپریشنس کے طور پہ یہ نہیں آ رہا یہ اب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپریشنس کو لائن کے اور سرکل کے اسٹیٹمنٹ نے کہا تھا کہ ہم آبجیکٹس کو ڈرا بھی کروا سکیں یوزر جو ہے وہ کہہ سکے کہ جی اسے ڈرا کرو اسے سلیکٹ کرو موو کرو روٹیٹ کرو تو یہ سارے کہ سارے جو ورب جو ہیں جو کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں وہ بیسیکلی لائن ڈفرینٹ طریقے سے ڈرا ہوتی ہے لائن ڈفرینٹ طریقے سے سلیکٹ ہوگی لائن ڈفرنٹ طریقے سے موو ہوتی ہے روٹیٹ ڈفرنٹ طریقے سے موو ہوتا ہے تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہر آبجیکٹ کے جو خاص طور پہ یہ لائن سرکٹ ٹرائنگل وغیرہ ہیں ان کے یہ آپریشن ہونے چاہیے اور یہ ہم اسکرین پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن کے لیے بھی ایگزیکٹلی exactly یہی چار آپریشن ہیں سرکل کے لیے بھی یہی ہیں ٹرائنگل کے لیے بھی یہی ہیں شیپ کے لیے بھی یہی اپلیکیبل ہیں اور فردر مور گروپ کے لیے بھی یہی ہیں کیونکہ گروپ اسٹیٹمنٹ نے کہا تھا it behaves like a shape اس کے اوپر آپریشن ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ چاروں کے چاروں آگے مینیو کا آبجیکٹ اس سے ڈفرنٹ ہے اس کے کیا آپریشنس ہیں سو اگین مینیو ابھی ہم نے وہاں پہ رکھا تھا ڈومین ایکسپرٹ سے بات کر کے کہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ جو ہے از اوپن ہے کہ وہ اوپن ہے یا نہیں ہے جب آپ جا کے وہاں پہ مینیو کے اوپر کلک کر کا بٹن دباتے ہو فائل کے اوپر یا ایڈٹ کے اوپر تو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ جاتی ہے آپ کے سامنے تو وہ بیسیکلی اوپن کرنا ہے مینیو کو تو ایک آپریشن مینیو کا یہ ہوا کہ وہ آپ اسے اوپن کریں دوسرا ہے کہ آپ سلیکٹ کریں آ, کسی آبجیکٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو وہ سلیکٹ کی کمانڈ وہاں پہ ہے موو کی کمانڈ ہونی چاہیے روٹیٹ کی کمانڈ ہونی چاہیے یہ ساری وہ کمانڈ ہیں جو یوزر نے دینی ہے یوزر کمانڈ مینیو کو دے گا مینیو آگے سے پھر ڈفرنٹ آبجیکٹس کو کہے گا جو کہ ویو کے اوپر ہیں سو so یہ مینیو کی کمانڈ آگے ویو میں کیا ہے ویو میں تو کیونکہ ویو کے اوپر سارے ساری شیپس بنی ہوئی ہیں تو لازم بات ہے اس میں سلیکٹ موو اور روٹیٹ کی کے آپریشنس تو ہونے چاہیے اس کے علاوہ چند اور آپریشنس بھی ہیں اور وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اب آپ کے ساتھ اور وہ ہمیں کہاں سے پتا چلے ڈومین ایکسپرٹ نے بتائے ڈومین نالج نے بتائے اور وہ یہ تھا کہ ہم جب کوئی آبجیکٹ ڈرا کروانا چاہتے ہیں اسکرین کے اوپر تو ہم کہتے ہیں ایڈ نارمن کلیچر آپ کریٹ بھی ڈال سکتے ہیں کہ جی ایڈ کرو ویو میں اس نئے شیپ کو یا اس نئے آبجیکٹ کو لائن کو سرکل کو ڈرا کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی شیپ جو ہم نے آلریڈی ڈرا کی سرکل ڈرا کیا تھا ہمیں پسند نہیں آیا ہم اسے ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ہم نے ریموو کا آپریشن دیکھا کہ اگر ویو میں سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اس کا مطلب ہے ریموو ہونی چاہیے اچھا ابھی بات ہوئی تھی کہ ہم ڈفرنٹ شیپس کو گروپ ٹوگیدر کر سکتے ہیں گروپ کیسے کریں کوئی کمانڈ ہونی چاہیے ویو کا جو آبجیکٹ ہے اس میں لائن سرکل ٹرائنگلس ڈرا ہوئی ہوئی ہیں تو ویو کے پاس یہ کمانڈ ہونی چاہیے کہ یار ان تین کو یا ان دو شیپس کو گروپ ٹوگیدر کر سکو تو گروپ کی کمانڈ یہاں سے ملی ویو کے لیے وہ ہم نے گروپ میں ڈال دی اور ایک اور کمانڈ جو کہ uh, اتنی واضح نہیں ہے لیکن اگین غور و فکر کرنے سے آئے گی وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے سرکل ہے سرکل کو یہاں سے اسکرین کے اوپر یہاں پہ موو کیا تو وہ موو کیسے ہوتا ہے بات ہے یہاں پہ جو سرکل ہے اسے ہم ایک قسم کا ریموو کریں گے بیک گراؤنڈ میں الگوریدم کے ذریعے سرکل کو یہاں پہ لے کے جائیں گے اور پھر کہیں گے اس جگہ کے اوپر آپ سرکل کو شو کروا دیں تو شو کی کمانڈ بھی ہمیں ویو میں چاہیے ویو کے اوپر اس وقت تک کوئی چیز نہیں آ سکتی جبکہ ویو آبجیکٹ یہ نہ کہے کہ آپ اسے اب شو بھی کروا دیجئے آپ نے ایڈ تو کروا دیا لائن ویو میں لائن چلی جائے لیکن ایکچولی یہ شو ہے جو آپ کو اسکرین کے اوپر اسے ڈرا کر کے دکھائے گی شو کروائے گی سو so, اس قسم کی ریزننگ سے ہم ہر آبجیکٹ کے آپریشنس نکالتے ہیں پرابلم اسٹیٹمنٹ سے ڈومین ایکسپرٹس جب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ماڈل اپنا جس میں ہم نے ایٹریبیوٹس بھی ڈال دی ہیں ہم نے آپریشنس بھی ڈال دیے ہیں اور لازمی بات ہے باقی جو اسٹرکچرل ڈیٹیل تھی کہ ان میں آپس میں ایسوسیشن کس ٹائپ کی ہے ایگریگیشن کی ہے کمپوزیشن کی ہے یا سمپل ون وے ہے وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اب بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہیں پہ انہیریٹنس تو موجود نہیں ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ میں اگر ہمیں اس قسم کے ورڈ ملیں از اے کائنڈ آف یا سچ ایز فار ایگزامپل وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انہیریٹنس کا ریلیشن شپ ہے اور جو پچھلی دفعہ کسی پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس آبجیکٹس آ گئے ہیں اور آبجیکٹس کے ایٹریبیوٹس اور بہیویئر کافی کامن ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو سب کو ملا کے ایک نئے آبجیکٹس میں ڈال دیجئے اور وہ نیا آبجیکٹ جو ہے وہ بیس کلاس بن جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پرابلم اسٹیٹمنٹ میں such as for example is a kind of کی چیز آ جائے تو آپ یہاں سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ جو ہے یہ یہاں پہ انہیریٹنس کا ریلیشن شپ آ رہا ہے پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر انورٹیڈ کامرس میں ہے shapes such as line circle and triangle shape ابھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی آبجیکٹ اس کے کچھ ایٹریبیوٹس اور آپریشن بھی آئیڈینٹیفائی کیے shape such as such as بتا رہا ہے کہ line is a kind of shape circle is a kind of shape triangle is a kind of shape so this is an indication directly from the problem statement that these must inherit from shape so یہ ریکوائرمنٹ پٹ ٹوگیدر کرنے سے ہمیں مزید پتا چلتا ہے اور کون سے ہیں اگین آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ ہے individual shapes can be group together single shape نا these group this group can behave as a single shape یہاں سے یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ گروپ بھی بیسیکلی ایک طرح کی شیپ ہی ہے یہاں پہ ڈائریکٹلی ایز نہیں آیا لیکن بہیو ایز آ گیا جو کہ ورب ہے تو یہاں سے بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ گروپ بھی ایک طرح کی شیپ ہے اس لیے اسے شیپ سے ہی انہیریٹ کرنا چاہیے now we apply this and refine our model جی اور ہمیں اس ریفائنمنٹ میں ہم ایٹریبیوٹ شیئر کرواتے ہیں مثلا لائن سرکل اور ٹرائی اینگل کے کلر اور ورٹسز کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ شیئر کرا دیتے ہیں اور وہ شیئر میں لے جاتے ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہیں لائن سرکل ٹرائی اینگل اور گروپ میں سے ان کو نکال دیتے ہیں آپریشنس کو شیئر کرتے ہیں سلیکٹ موو اور روٹیٹ کے آپریشن تمام میں تھے لائن سرکل ٹرائی اینگل اور گروپ میں اور یہ شیپ میں بھی تھے کا مطلب ہے ان باقی چار آبجیکٹ میں سے ان آپریشن کو نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ اوپر چلے گئے ہیں ماڈل ریفائن ہو رہا ہے ہمارا ڈرا ڈرا کا آپریشن تمام میں تھا لائن سرکل ٹرائنگل گروپ میں تھا لیکن یہ چیز ایسی ہے واحد آپریشن ایسا ہے جو کہ پیکولر بہیویئر شو کرتا ہے ہر آبجیکٹ میں لائن ایک طرح سے اسی طرح سے ڈرا نہیں ہوتی جیسے ٹرائنگل ڈرا ہوتی ہے اور ٹرائنگل اس طرح ڈرا نہیں ہوتا جیسے شیپ ڈرا ہوتا ہے اس لیے یہ وہ بہیویئر ہے جو شیپ میں موجود ہے لیکن باقی چار کلاسز میں بھی رہے گا اور اوور رائڈ کیا جائے گا so interface is being shifted up وہ شیئر ہو رہا ہے لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے ہر ایک کلاس اپنی ڈسٹنکٹ امپلیمنٹیشن دے رہا ہے اوور رائڈ کا کانسپٹ اور یہ اب ماڈل آپ کے سامنے آ گیا ابھی دیکھیے کتنا نیٹ اینڈ کلین ماڈل ہو گیا ہے یہ چاروں کے چاروں لائن سرکل ٹرائی اینگل اور گروپ جو ہیں وہ انہیریٹ ہو رہے ہیں اب ایک سنگل کلاس سے دیٹ از شیپ گروپ جو ہے وہ کنٹین کر رہا ہے is compose of many shapes تو گروپ اب ایکچولی اپنے اندر شیپ کے انسٹینس رکھ رہا ہے جب اس نے اپنے اندر شیپ کے انسٹینس رکھ لیے تو اب وہ شیپ لائن بھی ہو سکتی ہے سرکل بھی ہو سکتی ہے ٹرائنگل بھی ہو سکتی ہے گروپ بھی ہو سکتی ہے تو وہ پہلے جو ساری وہ جو لائنیں جا رہی تھیں گروپ سے ان سب آبجیکٹ کی طرف وہ ساری کی ساری کلب ٹوگیدر ہو گئی وہ انٹرفیس میں اب وہ شیپ کے اوپر چلی گئی اسی طرح ویو جو ہے جو پہلے شیپ کو لائن کو سرکل کو ٹرائنگل کو اور گروپ کو ایگریگیٹ کر رہا تھا اب ہم نے ایک سنگل ایگریگیشن لگا دی شیپ کی طرف کہ ویو جو ہے مینی شیپس کو اپنے اندر ایگریگیٹ کر سکتا ہے مینی شیپس اس لیے کارڈینلٹی اینڈ دکھائی ہوئی ہے وہ shape line circle triangle group ہو سکتی ہے جو پہلے یہاں پہ پانچ لائنیں جا رہی تھیں اب وہ ایک لائن جا رہی ہے تو یہ ہمارا ریفائنڈ ماڈل نکل آیا اگر آپ اسے جسٹ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر آئیے اب دیکھیے کتنا کلٹر ہے یہاں پہ جب ہم نے انہیریٹنس کی وجہ سے چیزوں کو شیئر کرانا شروع کیا تو ایٹریبیوٹس شیئر ہوئے ہمارے آپریشن شیئر ہوئے تو سو کال یہ ایسوسیشنز بھی تھیں یہ بھی آٹومیٹکلی شیئر ہو گئی اور وہ نیٹ اینڈ کلین ماڈل اب آپ کے سامنے آ گیا سو so اب دیکھیے کہ جب بھی یوزر مینیو سے کمانڈ دیتا ہے سلیکٹ کی کوئی آبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ ویو کے پاس جاتا ہے اور ویو کے پاس آپریشن سلیکٹ کا جو آپریشن ہے وہ کال ہوتا ہے اور وہ آپریشن آگے فردر سینڈ میسج سینڈ کر دیا جاتا ہے شیپ کو تو وہ جو بھی پرٹیکولر شیپ ہوتی ہے وہ سلیکٹ ہو جاتی اسی طرح موو کی کمانڈ جب یوزر دیتا ہے مینیو کو ڈراپ ڈاؤن کر کے تو وہاں سے میسج ویو کو دیا جاتا ہے کہ جی یہ جو ابھی آبجیکٹ آپ کے پاس سلیکٹڈ ہے جو بھی ہے اسے موو کروا دو کتنا موو کروانا ہے یہ ان سائڈ ڈیٹیل ہے اور وہ میسج کے بیچ میں کانٹینٹ کے اوپر جا سکتی ہے کہ کتنا موو کرنا ہے کس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے ویو کے پاس جب یہ چیز جائے گی کہ موو کرنا ہے تو موو کا میسج جو اس کے پاس ہے وہ شیپ کو کہے گا کہ جی آپ اپنے آپ کو موو کرو اتنا موو کرو اس ڈائریکشن میں موو کرو اور شیپ جو ہے وہ پولیمارفیکلی جون سا بھی آبجیکٹ سلیکٹڈ ہوگا اس کو کہے گی کہ آپ نے موو ہونا ہے اب وہ لائن سلیکٹ ہوئی تھی تو لائن موو ہو جائے گی سرکل ہوئی تھی تو سرکل ہو جائے گا تو بیسیکلی پولی مارفیزم یہاں پہ ایکٹ کر رہا ہے ویو کو نہیں پتا کہ ایکچوئل آبجیکٹ کون سا ہے جس کو موو کرنا ہے ویو کو صرف اتنا پتا ہے شیپ ہے اور شیپ کو میں نے یہ میسج دینا ہے اور اس نے موو کر جانا ہے سو so, ایک ہم نے بڑی سی کیس اسٹڈی دیکھی جس میں کوشش کی کہ یہ اتنی کمپلیکیٹڈ بھی نہ ہو کہ انڈرسٹینڈنگ ہی ہماری پارشل رہ جائے لیکن اتنی بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہم سارے کانسیپٹ جو ابھی تک ہم نے پڑھے تھے وہ سارے کے سارے اس کیس اسٹڈی سے ہمارے سامنے آ جائیں سو so یہ پہلی کنکریٹ اگزامپل تھی ہمارے سامنے کہ ہم نے ایک ریئل لائف سینیریو لیا اس سے ناؤن کے ذریعے ہم نے آبجیکٹ ایکسٹریکٹ کیے ہم نے اس میں سے ایسوسیشن ایکسٹریکٹ کرانے کی کوشش کی وربز دیکھتے ہوئے ہم نے ایٹریبیوٹس آبجیکٹ کے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہمیں وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ سے نہیں ملے تو ہم ڈومین والوں کے پاس چلے گئے ہم نے آپریشن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہم نے کمپوزیشن ایگریگیشن آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہم نے انٹرفیس آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہم نے جو ڈفرنٹ آبجیکٹس کے درمیان ڈفرنٹ ٹائپ کی ایسوسیشنس تھی اسے ریفائن کرنے کی کوشش کی اپنے ماڈل کو کمپیکٹ بنانے کی کوشش کی not at the expense of کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ ہماری خراب ہو جائے یا ماڈل صحیح طرح سے ریئل لائف سینیریو کو ڈپیکٹ نہ کر سکے سو آئی ہوپ کہ یہ پہلی اگزامپل آپ کو موٹو پرووائڈ کرے گی اب آپ اپنی ریئل لائف میں جو چیز دیکھتے ہیں اس کا کوئی آبجیکٹ ماڈل بنانے کی کوشش کیجیے سو یہ پہلا پارٹ چھ لیکچرز کا تھیوریٹیکل تھا کہ آپ کو آبجیکٹ اورینٹیشن بتائی جائے اور آخری کے اسٹڈیز میں ان ساری چیزوں کو پٹ ٹوگیدر کر کے ایک ماڈل بنایا گیا model which is close to the real life اس میں وہی آبجیکٹس ہیں جو کہ ریئل لائف میں اینٹیز تھیں پلس اے فیو مور جیسے کہ ویو کا آبجیکٹ ریئل لائف میں نہیں ہے لیکن آف کورس ماڈلنگ میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ over and above those entities ہیں جو کہ آبجیکٹ میں موجود ہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ